مخارق کہتے ہیں ہم لوگ حج کرنے کے لیے نکلے جب ربضا کے مقام پر پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے چلو میں خود پیچھے رہ گیا پس میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ لمبا قیام کرتے اور کثرت سے رکوع و سجود کرتے جب میں نے ان سے اس چیز کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے عمل کو اچھا بنانے میں کوئی کمی نہیں کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے رکو کیا یا سجدہ کیا اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاون مسند احمد